اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ قادیانیت کو ریورس گیئر لگ چکا ہے سب کہہ دیجیے الحمدللہ بلند آواز سے کہہ دیجیے الحمدللہ گزشتہ دنوں خاندانی قادیانی جن کے رائل فیملی قادیانی رائل فیملی کے ساتھ قریبی تعلقات اور رشتہ داریاں ہیں جناب طاہر منصور خان کو اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اس پر بھی کہہ دیجیے الحمدللہ ہم سب انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں قادیانیت سے طائب ہونے والے نوجوان جناب طاہر منصور خان کو کہ وہ تشریف لائیں اور بتلائیں کہ قادیانیت کس خباست کا نام ہے قادیانیوں کی سازشیں کیا ہیں وہ ملک و ملت کے خلاف کیا پلان اور سازشیں منا رہے ہیں جناب طاہر منصور خان تاجدار ختم نبوت ختم نبوت مرزائیت قادیانیت جناب طاہر منصور خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی رسول کریم اما بعد میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں لیکن سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بزرگان کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس پر نور مجلس میں شریک ہو سکوں اور کوشش کروں گا کہ تمام جیت بزرگان کے سامنے کچھ عرض کر سکوں اور کچھ بتا سکوں میرا نام طاہر منصور خان ہے اور میں پیدائشی قادیانی تھا اور ایک کٹر قادیانی گھرانے سے میرا تعلق تھا والد والدہ دونوں کی طرف سے نسلنگ قادیانی تھا میں میرا فیلڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اسلام آباد میں میں ہوتا ہوں میں کئی اہم عہدوں پر قادیانی جماعت کے فائز رہا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں جس میں خدام الحمدیہ کے عہدے ہیں امور عامہ کے ہیں تبلیغ کے ہیں تربیت کے ہیں اور اس میں جو ایسوسیشن آف کمپیوٹر پروفیشنلز کا بھی میں ہیڈ رہا ہوں اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں میں جو کہ جم قدیانی جماعت کا میں حج کے موقع پر امام تھا اور وہاں پہ جتنی بھی چھپ کر انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں اس کو میں ہیڈ کرتا رہا تھا اور تو وہاں سے جب میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوا وہاں سے میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں کس امت کا ماننے والا ہوں اور وہاں سے ہی پھر میرے ذہن میں یہ بیج میرے ذہن میں یہ بویا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور میرے دل میں ڈالا کہ یہ قادیانیت دجل ہے کفر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ بارہ سال پرانی بات ہے اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کی اور کافی بہت سی چیزیں میرے سامنے آتی گئیں اور کھل کے نظر آتی گئیں خاص طور پر اس وقت میرے سامنے یہ دجل اور فریب صحیح طرح سے کھلا کہ جب میرا عقد ایک قادیانی گھرانے میں چناب نگر میں ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے جو اکابرین ہیں یہاں چناب نگر میں ان کو دیکھا اور بہت قریب سے ان کو جانا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ صرف اور صرف ایک فیملی بزنس ہے اور یہ عیاش اور مکار اور دشمن ملک اور دشمن اسلام لوگوں کا ٹولہ ہے اور اس میں کہنے پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں سو فیصد یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں چناب نگر میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے جہاں پر پاکستان کا قانون نہیں چلتا ان کی اپنی سیکیورٹی ہے اور وہ کسی قانون کو نہیں مانتے اپنی عدالتیں ہیں اور بہت سے ایسے قادیانی ہیں جو کہ یہاں پر بھی اور دنیا بھر میں بھی اس وقت بہت پسے ہوئے ہیں اور دبے ہوئے ہیں وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے کورٹ میں نہیں جا سکتے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا اور یا اس کے خاندان میں اس کے گھر کے اندر اس کے والدین کو یا بچوں کو کسی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے سوشلی جکڑ لیا جاتا ہے کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکے اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اب چناب نگر میں جیسا کہ پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہوگا کہ دو ٹارگٹ کلنگز بھی ہو سک ہو چکی ہیں اور جو کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ اس کو دبانے کی یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو ختم بھی کر دیں جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے میری والدہ نے بھی الحمد للہ ستائیس رمضان المبارک اس سال اسلام قبول کر لیا ہے اور جی اور پینسٹھ سال کی عمر میں جی اور مجھے یہ پیغام دیا گیا میرے اپنے سگے بھائی کی طرف سے بھی جو کہ اس اس, اس کو انگریزی میں کلٹ کہتے ہیں اور یہ پیغام دیا گیا کہ آپ قدیانی خلیفہ مرزا مسرور سے معافی مانگیں اور آپ کہیں کہ میرا مسلمانوں سے ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے دو بچے جن کا نام یسرا طاہر بیٹی ہے میری ساڑھے پانچ سال کی اور بیٹا ہے یاسر جو کہ پچھلے نو ماہ سے چناب نگر میں موجود ہے وہ قید ہیں اور مجھے نہ ان سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ میری ان سے بات کرائی گئی ہے اور بالکل واضح مجھے پیغام یہ دے دیا گیا ہے کہ تم چونکہ مسلمان ہو گئے ہو اس لیے تم دہشت گرد ہو اور مولویوں کے ساتھ مل گئے ہو اس لیے یہ بچے اب جماعت کے ہیں اور ان کو ہم اپنا مربی اور وقف بنائیں گے اور یہ اب مسلمان نہیں بنیں گے ہم ان کو مسلمان نہیں بننے دیں گے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چناب نگر میں پاکستان کا قانون نہیں چلتا ہے مجھے یہ بھی تک پیغام دیے گئے کہ آپ مرزا مسرور سے معافی مانگیں شاید اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے اور وہ آپ کے بچوں بچوں سے آپ کی ملاقات کروا دیں آپ ان کی سوچ کا اس سے اندازہ لگائیں لیکن الحمدللہ جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے آج تک ہر آنے والا دن میرے ایمان میں ترقی کا باعث بنا ہے میں اس بات انتہائی خوش خوش ہوں اور کہ صرف پاکستان کے چار پانچ لاکھ قادیانی جن کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہے میں اس وقت ایک مسلم اما کا ایک حصہ ہوں جس کے سامنے قادیانیت کفر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی ماحول میں نے دیکھا ہے جو کہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے دل کے اور گھر کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ اسلام میں آنا تو میں تمام قادیانیوں کو اور جو بھی مرزا غلام احمد کے ماننے والے ہیں خواہ وہ لاہوری کہتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی یا احمدی کہتے ہیں ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اور ناوز باللہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہوں I am a highly qualified person اور اس سوسائٹی میں میں موجود ہوں اور میرے علاوہ اور بھی ایسے دوست ہیں اس وقت جو نظام جماعت ہے قادیانی کے قادیانیوں کا یا جماعت احمدیہ وہ اس کو کہتے ہیں وہ نظام ختم ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہوا ہے درہم برہم ہو چکا ہوا ہے جرمنی میں یورپ میں جو نوجوان ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ الحمد مسلمانوں سے مل رہے ہیں تو میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ بھی قادیانیوں کو تبلیغ کریں اور ان کو دعوت حق پہنچائیں خواہ یونیورسٹیوں میں ہو اسکولوں میں ہو کالج میں ہو اپنا جو ہم نے فرض ادا کرنا ہے وہ ہم ضرور کریں اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے دل میں پیار محبت کا جذبہ لے کے کہ یہ اندھیرے اور تاریکیوں میں ہیں جو اس وقت نوجوان ہیں قادیانیوں کے ان کو کچھ نہیں پتا ان کا کیا مذہب ہے وہ دہریت کی طرف جا رہے ہیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے اسلحہ پکڑا دیا ہے اور چناب نگر میں یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ سدومیت اور شہوت کا راج ہے سو so, ہمیں ان کو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان کو بچانا ہے اور اسلام کی طرف لے کر آنا ہے تو یہی میرا پیغام ہے آپ سب کو کہ مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اسلام کا پیغام جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور ضرور پہنچائیں اور جو بھی ہمارے تئیں ہو سکتا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے وہ ہم ضرور کریں جہاں تک چناب نگر کا تعلق ہے تو یہ بات سب کو ہی پتا ہے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہیں ان کی اپنی عدالتیں ہیں اپنے قانون ہیں ہر طرح کا آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ لیں ٹھیک ہے جو بندہ کوئی جرم کر کے آتا ہے وہ چناب نگر اس کی پناہ گاہ ہے کسی کو نہیں پتا وہاں پر کون رہتا ہے کثر خلافت میں کون رہتا ہے دار میں کون رہتا ہے کون لوگ وہاں آتے جاتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ہیں دشمن ممالک کے لوگ ہیں لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اسی طرح میں چونکہ سعودی عرب میں رہا ہوں میں نے یہی بتایا کہ وہاں پر بھی ہر شہر میں ہر جگہ پہ قادیانیوں کے مراکز اور نیٹ ورک قائم ہے صرف اور صرف دینی غیرت چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر دینی غیرت پیدا ہو جائے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے افسران میں اور تو انشاءاللہ یہ کوئی بھی دیر نہیں ہے اور انشاءاللہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا نظام ختم ہو چکا ہے ابھی ان کے نوجوان آہستہ آہستہ یا تو وہ دہریت کی طرف جا رہے ہیں ہمیں کوشش یہ کر دی ہیں کہ ان کو دین اسلام اور حق کی طرف لائیں تاکہ ہم انہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکیں تو دوبارہ میں آپ سب سے دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں میں کچھ احباب کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر میرے دوست فہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں جن کا بہت کردار ہے میرے اس اسلام کی قبولیت میں اس کے علاوہ محترم متین خالد صاحب ہیں جن کی ایک کتاب ہے ثبوت حاضر ہے اس کتاب نے بھی مجھے اس فیصلہ کرنے کی طرف آمادہ کیا کیونکہ وہی تمام کتابیں وہی لٹریچر ہمارے گھروں میں موجود تھا مگر ہم نے کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہمیں سلیکٹو اسٹڈی کروائی جاتی تھی تو اس اس سے بھی میں اس طرف مائل ہوا اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک احمد کریم شیخ صاحب ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ان کے بھی تقاریر اور لیکچرز ہیں اور جہاں تک مجلس ختم نبوت کا تعلق ہے میں یہ بتا دوں کہ ہم کہیں پر بھی ختم نبوت کا جب میں کفر میں تھا کفر کی زندگی میں تھا لفظ لکھا ہوا دیکھتے تھے تو ہم اس جگہ سے نہیں گزرتے تھے میں کبھی مسجد کے قریب سے نہیں گزرا تھا کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مسجد میں ٹیررسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور لیکن الحمد میں نے اپنے اسلام کی قبولیت سے پہلے مساجد میں جا کے چھپ کے دیکھنا شروع کیا اور مجھے ہر جگہ پہ ہر چیز کا دجل اور جھوٹ واضح ہو گیا کہ مساجد خدا کی عبادت کرنے والے خوبصورت پیارے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہیں اور تمام مسلمان پرامن ہیں اور اسی طرح مجلس ختم نبوت کی میں اگر بات کروں تو یہاں پر بھی اور باہر بھی احباب سے میرا رابطہ ہے سارے الحمدللہ پر امن پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اور جو میں نے ماحول پایا ہے اسلام میں آ کے وہ ماحول مجھے پہلے بالکل میسر نہیں تھا تو میرے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کریں گے تعالیٰ مجھے استقامت دے اور اور, مجھے میری وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو قادیانیت سے اسلام کے نور کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ایسا مجھے